بندوں گروپد کنج کرپا سندھ نر رری مہامتم پاسوچن روکر ننی کر گوں ہر شو شری پد سروجن پا بگتی سدا ست سنگ شری سد گرو بگوان کی ج سوتنترتا دورس ہے اسی پہ تھوڑا بتانے کا پریاس کریں گے جیسے کہ پندرہ اگست انیس سو سینتالیس کو بھارت نے سوتنترتا پراپت کی تھی سب کو معلوم ہے آج ہی کے دن انگریزوں سے بھارت کو چھٹکارا ملا تھا ٹھیک اسی پرکار کی سوتنترتا کے لیے انادی کال سے سنگرام ہوتا آ رہا ہے پہلے ہرناک ہرنا کشپ تھے پوری سرشٹی کو اپنے ورچس میں رکھے ہوئے تھے جو چاہتے تھے وہی کروانا کرواتے تھے پرماتما کا بھجن پوجا پاٹ سب چھڑوا دیے تھے پھر اسی پرکار رام جی کے سمے میں راون نے اتیاچار کیا کرشن جی کے سمے میں کنس نے ٹھیک اسی پرکار سے انادی کال سے یہ سوتنرتا کے لیے سنگرام سدیو ہوتا آیا ہے پھر اس کے بعد کچھ ورش پورو مغل سمراٹ اورنگزیب کا آتنک آتکواد پھیلا پھر انگریز آئے اس پرکار سے کریا کرم چلتا آ رہا ہے انادی کال سے سوتنترتا کے لیے کبھی آتتائی شکتیاں بھاری پڑتی ہیں تو کبھی دیوی شکتیاں بھاری پڑتی ہیں تو جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے وہی سوتنتر رہتا ہے اور دوسری جو پارٹی وہ پرتنتر ہو جاتی ہے آج بھی جیسے کہ بہت ماترا میں لوگ دھرم کے نام پر کہیں مسلمان بنا رہے ہیں یا کہیں عیسائی بنا رہے ہیں کوئی بندوق کے بل پہ بنا رہا ہے تو کوئی پرلوبن وش بنا رہا ہے پرلوب دے کر کے لوب دے کر کے لوب کا با پرلوبن دکھا دکھا کر کے بنا رہے ہیں عیسائی تو اس پرکار سے یہ کرم آج بھی چل رہا ہے تو اس پرکار سے اپنا سمپردائے میں سملت کر کے کوئی بھی کسی کو سوتنتر نہیں کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے وہ اور بھی اس ویکتی کو پرتنترت ہی کر رہے ہیں کیونکہ جن مہاپرشوں نے پرماتما کو پایا ان کے پیچھے کے یہ بنے ہوئے جو سمپردائے ہیں جیسے محمد صاحب نے اس پرماتما کو پایا عیسیٰ مسیح نے اس پرماتما کو پایا گرو نانک جی نے اس پرماتما کو پایا بوہن بدھ نے بوہن مہاویر نے جسوس مہاراج نے مہاتما موسا نے سب مہاپرشوں نے اس پرماتا کو پایا ایک ہی پرماتا کو پایا ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ پرماتوں کو پایا خالی بھاشانترن کے کارن تھوڑا لوگوں کے رہن سہن میں بھولی بھاشا میں انتر رہا باقی سادھنا ایک ہی تھی گیتوں کی سادھنا کنتو آج انہیں مہاپروشوں کے پیچھے لوگ کیول رہن سہن کی ویوستھا کو لے کر کے ایک دوسرے کا شوشن کر رہے ہیں پر سے پرتاڑ پرتا کر رہے ہیں پرت کر رہے ہیں تو یہ جو دھرم کے نام پر پرلوبھن دے کر پرتانتر کرنا یہ آج بھی بہت تیو گتی سے جیسے کہ بھارت میں چلی رہا ہے ان سب سے چھٹکارا ہمیں تبھی مل سکتا ہے یعنی ہم سادنا کی وشیش کریا کو جانیں جیسے کہ گوسوامی تلسی داس جی نے اسپشٹ بتایا کہ پربس جیو سبس بگونتا جیونے ایک شری کنتا یہ جیو پروش ہے اور سبش بھگونتا کے ایسی ستار ہے جو سوتنتر ہے جو کسی کے آدھین نہیں ہے اسی پرماتما کے آدھی میں سمپورن سی ہے اور یہ جیو پرترت ہے سب پروش جیو سبس بگوتا اور جیو انیک ایک شریکنتا اور جیو انیک ہیں کنتو پرماتما جو شریکنت ہے پرماتما ہے وہ ایک ہے مایا وس جیو ابھی ایشوس مایا گن کھانی جب تک یہ جیو جو ہے مایا کے وش میں ہے تب تک ابھی مانی ہے اہنکاری ہے ایشوس مایا گن کھانی کنتو یدی یہ جیو اپنے ابھیمان کا پرتیاگ کر دے اس پرماتما کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دے نبر ہو جائے اس پرماتما کے پرتی تب یہ سایا گنکھ تو جس مایا کے وش میں جیو ہے وہی گنوں کی کھان ہو جاتی ہے وہ پردان کرنے والی ہو جاتی ہے مایا ایشور جیو اوناشی چیتن امر سہ سکھ راشی سو مایا بس بھائی گسائی بندو کیر مرکٹ کی نائی تو یہ ہم کو کسی نے پکڑا نہیں ہے اس جیو کو کنتو یہ جیو سی جیسے کہ بندر کو جب پکڑنا ہوتا ہے تو مداری ایک گھڑے میں کچنا ڈال دیتا ہے چھوٹے موکے گھڑے میں تو بندر اس میں ہاتھ ڈالتا ہے جو مٹھی بھر لیتا ہے تو ہاتھ نکالتا ہے تو اس کا ہاتھ نکل نہیں پاتا کیوں وہ چوڑا ہو جاتا ہے اس کا ہاتھ مٹھی بند جاتی ہے تو اس کا ہاتھ اس گھڑے میں سے نکل نہیں پاتا اسی میں پریشان رہتا ہے اس کو چھوڑ نہیں پاتا چنا کو چھوڑ نہیں سکتا وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یعنی ہم اس چنے کو چھوڑ دوں تو میں بچ سکتا ہوں کنتو وہ اس کو پکڑے رہتا ہے اور اسی پرکار سے وہ بندر پھنس جاتا ہے مداری کے ہاتھ میں تو اسی پرکار سے اس جیو کی گتی ہے مایا نے ہم کو نہیں پکڑا ہے کنتو ہم سو ہی اس مایا کو پکڑے ہوئے ہیں اس لیے ہم سب پرتنترت ہیں جب تک یہ جیو اس پرماتما کو اپنے انش کو نہیں پراپت کر لیتا تب تک ہم سدا پرتنترت رہیں گے سدا پرکرتی کے وش میں رہیں گے پرکرتی کسی نہ کسی روپ میں ہمیں نچاتی رہے گی نانا پر جن مرت کے چکر میں ہمیں برماتی رہے گی اس لیے واستک سوتنتا تبھی ہے یدھ ہم اپنی آتم کو بان شری کشن کہتے ہیں کہ بندھور آتمست یہ ناتموات منا جنات مت شتر آتم شترت کے منشیا کی سو کی یہ آتم امتر ہے اور سو کی آتما ہی شترو ہے جب یہ آتما جیت لی جاتی ہے تب یہ متر بن کر مترتا کے روپ میں برتتی ہے جب جس کی جس ویکتی کی من سے اندریا نہیں جیتی ہوئی تب اسی کی یہ آتما شترو بن کر شترتا میں برتتی ہے ادرے دات منات مناتمان آنم وساد میں شتروت اس لیے منشیہ کو چاہیے وہ اپنی آتما کو ادھار کر لے تو جب تک ہم اپنی اس آتما کو اس پرکرتی کے اس پرکرتی سے چھٹکارا نہیں دلا لیتے تب تک ہم واست میں سوتنترت نہیں ہیں کسی نہ کسی روپ میں کسی نہ کسی وکار کے ہم آدھین ہیں گو گوچر جہاں لگی من جائے سو سب مایا جانے ہو بھائی جہاں جہاں بھی ہماری اندریاں دیکھتی ہیں جہاں جہاں تک ان اندریوں کے وشوں کی پکڑ ہے وہ سب مایا ہے یہی مایا کا سروپ ہے جو بھی کچھ ہم دیکھ لے رہے ہیں باہر سنسار میں کچھ سن لے رہے ہیں کچھ جیوا کے دوارا رسا سوادن کرتے ہیں توچا کے دوارا سپرش کر رہے ہیں ان سب اندروں کے دوارا پانچوں گیان اندریوں کے دوارا جو پانچ وشے ہیں روپ رس گند شبد اسپرش ان سب کے دوران جو بھی وشے گرہن کر رہے ہیں وہ اتنے ہی ہم مایا میں جکڑے جا رہے ہیں اتنے ہی ہم ہو رہے ہیں کنتو جیسے جیسے ہم اپنی من اندروں کا نرو کریں گے ویسے ویسے ہم سوتنتا کی اور اگرسر ہونے لگیں گے تو ہمیں اس مایا سے اپنی سوتنترت ہونے کے لیے اپنے تو سرو کو پراپت کرنے کے لیے سوش ہونے کے لیے ہمیں گیتوں کی سادنا کی اور اگر ہونا ہوگا گیتا میں کہ اومتھرم برہ ویاہرن ماں منسمرن یہ پریاتی تیزن دیہ سے یاتی پرمام گتی کہ ہے ارجن اوم کا جاپ کرتے ہوئے اور میرے سروپ کا سمرن کرتے ہوئے اومتھرم برہ ویاہرن ماں منو سمرن کا جاپ اور میرے سروپ کا سمرن وہاں شری کن کے سروپ کا سمرن کا مطلب ہے ایسا نہیں کہ ہم وہاں کشن جی کی مورتی کوئی بنا لیں نانا پرکار سے اور ان کا اسی کا دھیان کریں جب ہم نے وہاں شری کشن کو دیکھا ہی نہیں ان آنکھوں سے تو ہم کیسے ان کی مورتی کی کلپنا کر سکتے ہیں ان کے سوپ کا سمرن کرنے کا مطلب ہے جیسے کہ بن شری کرشن نے کہا کہ ارجن کسی تتدرشی کی شرن میں جاؤ ان کے دورا اس ادھیاتم گیان کو پراپت کرو تو کسی تتدرشی مہا پرش کی شرن میں جانے کے لیے کرشن نے ارجن کو بھیجا جب وہاں شری کرشن ارجن کے سامنے سمکش کھڑے تھے تو پھر کسی دوسری تتدرشی کے پاس بھیجنے کی کیا آوشکتا تھی کنت واست میں انہوں نے جو آگے کی بھویشیہ والی پیڑھیوں کے لیے ماردشن کے روپ میں انہوں نے بتایا کہ جو بھوشے کی پیڑھی والے ہیں وہ ان کی آج تو میرا شریر سماپت ہو جائے گا اس کے بعد جو کل کی بھوشے والی پیڑھیاں ہیں وہ کسی تددرشی کی شرن میں جائیں ان کے ان کی شرن ساندھی میں جا کر تتویدی پرنی پاتے نے سیویا تے گیانو گیانی نہ تتدرشی نہ ان کی شرن میں جا کر بھلی پرکار سے پرشن کرو ان سے پوچھو سادھنا ویدی کیسے ہے کیسے اس پرماتوں کو پراپت کیا جائے کیسے آتم سرو کو پراپت کیا جائے سے ہم اپنے من کے اوپر وجے پراپت کریں تو وہ تمہیں وہ تمہیں اپدیش دیں گے اسدیش کو جیسے تم دارن کرو گے تو تمہارے جاگت ہو جائے گی تو اس لیے شری کر کے مادم سے بوشیہ کی پیڑوں کو تتدرشی مہاپر شرم میں جانے کے لیے کہا تو اس لیے ماموسمرن کا مطلب ہے کسی تتدرشی مہاپرش کے سروپ کا سمرن کرنا اوم کا جاپ بتایا اور کسی تتدرشی مہاپرش کے سمرن کے لیے انہوں نے ان کے کے کو پکڑنے پکڑنے کا لیے بل دیا یہ پریاتی تجن سیاتی پرمام گتیم اس پرکار سے سمرن کرتے ہوئے اوم کا جاپ کرتے ہوئے اور مہاپرش کے سرو کا سمرن کرتے ہوئے جو شریر کا پرتیاگ کر دے گا دیہا دیہات کا پرتیاگ کر دے گا وہ ایک دن پرم گتی کو پراپت ہوگا جس کے دوارا اس کو کوئی بھی پرتنتر ستر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو اپنے وش میں کر لے سمپورن مایا کے ستر سماپت ہو جائیں گے جس کے دوارا جیو پرتنترت ہوتا ہے جس کے دوارا جیو بن جاتا ہے مایا کے وش میں ہو جاتا ہے جس کارن سے جیو بار بار آوا گمن کے چکر میں پھنستا ہے وہ سمپورن ستر سماپت ہو جائیں گے تو یہ سمپورن سادنا ہے اسی گیتوک سادنا کے دوارا ہمارے پرتک مہاپرشوں نے اس پرماتا کو پایا چاہے وہ محمد صاحب رہے ہوں چاہے عیسیٰ مسیح رہے ہوں چاہے جسود صاحب رہے ہوں چاہے موسیٰ صاحب رہے ہوں چاہے گرو نانک جی بہن بدھ چاہے کبیر چاہے مہاویر کوئی بھی مہاپرش رہے ہوں ان پرتیک مہاپرشوں نے ایک ہی سادھنا کی ایک ہی پرماتما کے نام کا جاپ کیا اور ان ان مہاپرش پرماتما سروپ کسی تتدرشی مہاپرش کے شرن ساندھی میں رہ کر کے ہی الپ سادھنا کے دوارا انہوں نے اپنے سروپ کو پراپت کیا بوشیہ کی پیڑیوں کو کلیا کی راہ بتائی کی پیڑیاں ان کے بتا ہوئے مارک کو نہ چل کر نانا پرکار سے روڑیوں کا روڑیوں میں پھنس گئے اور نانا پرکار کے رہن سہن اتیادی ریتی رواجوں کو لے کر کے دھرم کا پرچار کرنے لگ گئے تو ان سب ساتھوں کے دورا جیسے کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں کہیں نانا پرکار کے گرتھوں کا پرسارن کر کے کہیں ہنمان چالیسا کہیں درگا چالیسا اتیادی وترن کر کے ہندو بنایا جا رہا ہے کہیں قرآن اتیادی بانٹ کر کے اسلام مسلمان بنایا جا رہا ہے تو کہیں بائبلا اتیادی کا پرچار کر کے عیسائی بنایا جا رہا ہے ان سب سادنوں کے دوارا ہم سوتن نہیں ہو سکتے ہیں سوتنتا کا ایک ماتر سروت گیتا ہے کیونکہ گیتا ہی ہمارا آدی دھرم شاستر ہے ی میں سمپر سادنا ودھی نہت ہے بہت شری کشن نے کہا کہ اہنکار بلم درپم کامم کروم چیتا مردے شیو پردیش کا جو اہنکار بل درپ کام کرو اتیادی اس کے دورا جو سیت ہے کہ ہم ہمارا دھرم سب سے بڑا ہے یا کورد وش جیسے کہ دباوش بندوق کے بل پر کہ جو بھی اسلام کو نہیں قبول کرے گا اس کو مار دیا جائے گا یا پھر پرلوبن وش کامنا کے کامنا کے دوارا پیسہ دے کر کے جو نہیں پیسہ دے کر کے کسی کو عیسائی بنا لینا اتیادی ان سادنوں کے دوارا جو بھی اس پرکار سے جو دھرمانترن کر رہے ہیں ماماتم پردیشو پردشونتو بسوئے کا وہ میرے دوارا اپنی آتما کا ہتیا کرنے والے ہیں وہ اپنی آتما کودو گتی میں لے جانے والے ہیں وہ کیول دوسروں کو ہی ادوگتی میں نہیں لے جا رہے ہیں اس پر اپنی آتما کا ہنن کر رہے ہیں اپنے آتما کا ہنن کر کے وہ پرماتما سے اپنی دوری پیدا کر رہے ہیں جو پرماتما نے ان سے کہا جو عیسا مسیح نے کہا ان سے جو محمد صاحب نے کہا اس کا انسرن وہ نہیں کر رہے کہ کس پرکار سے ایک اللہ کو پراپت کرنا ہے اس اللہ کا ایک اللہ کا نام جاپ کرو ایک اللہ کو ایک اللہ کا سمرن کرو ایک عیسیٰ کا عیسیٰ کے دوارے گوڑ کو سمرن کرو اس کو ہم نہیں کر رہے مگر ان کے نام پر ہم نانا پرکار کی روڑیوں میں گرست ہو کر کے دوسروں کو غلط راہ پر لے کر آ رہے ہیں دوسروں کو اپنے ریتی رواج میں گرست کر رہے ہیں جبکہ ریتی رواجوں سے ان اس دھرم سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے یدی ہم سب کو سمپورن سوتنترتا چاہیے اپنی آتمادھار کرنا ہے سمپور روپ سے ہمیں سوتنترت ہونا ہے تو ہمیں اس مایا سے بچنے کا پریاس کرنا چاہیے اس مایا سے اپنے اپنی آتما کا چاہیے کہ ہماری جو جیو آتما ہے اس مایا کے چنگو سے چھٹ کر کے اس پرماتما کے وش میں ہو جائے پرماتما ہماری یوگ کرنے لگے ہمارا مار درشن کرنے لگے اور ہم اس پرماتم کا ادھین ہو جائیں جب ہم اس پرماتما کے ادین ہو جائیں گے تو مایا گنکھا نہیں تو یہی مایا جو ہمیں الٹا ناچ نچاتی رہتی ہے کام کرو لو مو کے دوارا جو ہمیں نانا پرکار سے دھرموں کے سمپردایوں میں وش میں کر دے رہی ہے کبھی اسلام بن جا رہے ہیں کبھی عیسائی بن جا رہے ہیں تو کبھی کچھ بن جا رہے ہیں کبھی کچھ بن جا رہے ہیں تو یہ جو مایا ہے ایک دن یہ مایا ہی ہمارے وش میں ہو جائے گی ہمیں گنوں کو پردان کرنے والی ہو جائے گی تو یہ مایا کا ہی ایک روپ ہے جس کے دوارا آج کل دھرمانترن ہو رہا ہے کنتو یعنی ہم اس پرماتا کے آدھی ہو جاتے ہیں اپنی آتما کے وش میں ہو جاتے ہیں یعنی ایک پرماتما کے نام کے دوارا کسی تدرشی مہاپر کی شرح لے کر کے ان کی ٹوٹی فوٹی سیوا ہم کرتے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ پرماتما جو ہمارے سب کے انترال میں ہے ایسا نہیں کہ کسی مذہب کسی مذہب وشیش کے انترال میں ہی اس پرماتما کا نواس ہے اس پرماتما کا نواس منوشیہ کے انترال میں ہے چاہے وہ کسی بھی جاتی کے کسی بھی جنجاتی میں

ان کے شن سندھے میں رہ کر ٹوٹی فوٹی سیوا کے دوارا نام کے جاپ کے ہم اس آتما کو نہیں دیکھ پا رہے اس پرماتما کو نہیں دیکھ پا رہے وہ نانا پرکار سے برمت ہوتے جا رہے ہیں نانا پرکار سے روڑیوں میں گرست ہوتے جا رہے ہیں کنت جب ہم ان مہاپر کے نردانوسار سادھنا میں لگ جائیں گے اور دھیرے دھیرے ہی ہمارا آما ہمارے اترال میں جاگت ہو جائے گی ہمارا مار درشن کرنے لگے گی لگیں گے تو بہانے ہمیں بتانے لگیں گے کہ کوئی ماپرش کون ہے کن کے شرم میں ہم کو جانا چاہیے کن کے شرح میں جا کر ہم سوتن ہو سکتے ہیں کن کی شرح میں جا کر ہم اپنے آتما کو دھار کر سکتے ہیں جیسے کہ پوجے گرو مہاراج اپنا اپنا انبو بتاتے ہیں جو ایک پریکٹیکل ایک گھٹت ہوا ایک دشانت ہے کہ پوجے گرو مہاراج جب دادا گرو مہاراج کے شرح میں آئے تو ڈیڑھ دو مہینے میں کے انترال میں ان کو پندن ہونے لگا کنتو پھر بھی ان کے من کے انترال میں ایک سندے اٹھتا تھا کہ یہ مہاپرش اچھے تو ہیں کنتو صحیح میں ہمارے گرو مہاراج ہیں کہ نہیں جیسا کہ ایک مہا پرش کو ہونا چاہیے وہ سب گن ان میں ہیں بھی ہے بھی ہے یا نہیں ایک سندے ان کے من کے انترال میں بنا رہتا تھا کنت ایک دن بوا نے ان کو درشے کے مادھیم سے بتا دیا کہ ایک مہاپرش کو جیسا ہونا چاہیے اور جو گن ایک مہاپرش میں ہونے چاہیے وہ سب گن ان مہاپرش میں ہیں اور تمہارے گرو مہاراج یہی ہیں تسے گرو مہاراج پرمس مہاراج کے سرو کو بھلی پرکاش سے پکڑنے لگے اور پوروپ سے اپنے آپ کو ان کے پرتی سمرپت کر دیے ان کے نترت ہو گئے اس پرکار جب تک ہماری آتما ہمارے اترال میں جاگت نہیں ہو جاتی یوگ شیم کے روپ میں کھڑی نہیں ہو جاتی اور ہم اپنے سو کا ابھی مان کو چھوڑ کر کے جیسے کہ ایشو سما گنکھ کھانی مایا وش جیو ابھی جب تک ہم مایا کے پرتیاگ کر کے ہم سمرپت نہیں کر دیتے تب تک ہم سوتنتر نہیں ہو سکتے کنتو جہاں ہم نے ان مہاپرش کو اپنے آپ کو ان کے پرتی سمرپت کر دیا ان کے آدھار جب ہم ہو گئے تو وہ ہماری آتما سے ابھین ہو کر ہمارا مارگدرشن کرنے لگتے ہیں تو وہی پرماتما جب ہمارے انترام میں یوگ شیم کے روپ میں کھڑے ہو گئے تو ایک دن وہی پرماتما ہمارا مارگدرشن کرتے کرتے ایک دن ہمیں اپنے انترال میں سماہت کر لیتے ہیں اور یہ جیو پورن روپ سے سوتنترت ہو جاتا ہے اسی لیے گوسومی تلسی داس جی نے بھی کہا کہ بھکتی سوتن سکل گن کھانی بن ستسنگ نہ پاوی پرانی کہ بھکتی سوتن ہے سکل گن خانی اور سمپورن گنوں کی کھان ہے جب تک ہم کسی تتدرشی مہپر کی شرح میں نہیں پہنچ جاتے تب تک ہم بھکتی کے رہسیہ کو نہیں سمجھ سکتے اسی لیے گوسام تیس جی نے کہا کہ بین ستنگ نہ پاؤن پرانی بنا ستسنگ کے وہ پراپت نہیں ہو سکتی جو ستیہ ایک ماتر جو پرماتما ہے اس میں جو ست مہاپرش ہیں جب تک ہم ان مہاپرشوں کی سنگت نہیں کرتے تب تک ہم بھکتی کو نہیں پراپت کر سکتے اور جہاں وہ بھکتی ہمارے انترال میں جاگت ہو گئی بھکتی کی جاگت ہونے کا مطلب ہے اور جب تک پرماتم ہمارے روپ میں کھڑے نہیں ہو جاتے تب تک ہمارے اترال میں شروعات نہیں ہوتی اور تب تک ہمارے انترال میں مایا کا وارن نہیں ختم ہوتا اور جہاں ہمارے انترال میں پرماتا یوگشیم شیم کے روپے کھڑے ہو گئے تو مایا کا آورن سماپت ہونے لگے گا اور بھکتی کی شروعات ہمارے انترال میں ہونے لگے گی اور ایک دن یہی بھکتی جو سوتنتر ہے جو ہمیں جو پرماتما کے دوارا جو پرماتما کی طرف لے جانے کا ایک سوتنتر مارگ ہے وہ بھکتی ہمیں ایک دن پرماتما میں سماہت کر دیتی ہے تو پرماتما کے نردیشن میں چلنے کا نام ہی واست میں بھکتی ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ یعنی ہمیں واستو میں سوتنتر ہونا ہے تو ہمیں ایک پرماتما کے نام کا جاپ کرنا چاہیے اور کسی تتدرشی مہاپروش کی شرح ساندھ میں رہ کر سادھنا کو سمجھنا چاہیے اور اپنے شاستر کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہمارا شاستر کیا ہے کیسے ہم اسے پراپت کریں کیسے ہم اس کے دوارا چلیں اس لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ گیتوک سادھنا کے دوارا جیسے کہ یسار گیتا میں آپ پائیں گے کہ کرم کیا ہے ورن کیا ہے دھرم کیا ہے اسی کے دوارا ہم واست میں سوتنتر ہونے کا مارک پراپت کر سکتے ہیں اور کسی تتدرشی مہاپر کی شرم میں پہنچ سکتے ہیں اور کسی مذہب کو برت کسی مذہب کو مذہب میں پریورتن کر کے ہم اپنے آپ کو سوتنتر نہیں کر سکتے اس ہم سب لوگوں کو ایک پرماتما کی شرح میں جا کر کے ہی جانے کا پریاس کرنا چاہیے اور اس کا سرل اپائے ہے گیتا اس لیے گیتوں کی سادھنا کے دوارا ہمیں لگنے کا جتنا بھی ہو سکے دو گھڑی ایک گھڑی آدھی گھڑی آدھی میں پنیا اسی سنگ ساد کی ہر کوٹی اپرادھ ایک گھڑی آدھی گھڑی جتنا بھی ہمیں سمے ملے گیتوں کی سادھنا کے دوارا ہمیں لگنا چاہیے ستیہ کی سنگت کرنا چاہیے ستیہ کی سنگت مطلب جو ستیہ میں ست جو مہاپروش ہیں ان کی سنگت کرنا چاہیے ان کا جتنا بھی ہمیں شرن ساندھ مل جائے اسی کے دوارا ہمارا کلیان ہوگا اس لیے ہم سب لوگوں کو اسی کے اور اگرسر ہونے کا پریاس کرنا چاہیے واسک سوتنتا تبھی ہے نہیں تو کیول سوتنتا دیوس منانے منا لینے سے ہم سوتنتر نہیں ہو سکتے اس کے لیے ہم سب لوگوں کو سدو پریاس کرنا چاہیے کیونکہ سد یہ جی مایا کے وش میں ہے اور سدیو مرن کے چکر میں دکھوں کے وش میں ہم ہے جب تک ہم مایا کے وش میں تب تک ہم کام کرو لو مو نانا پرکار سے ان سے اتپن جو دکھ ہیں نانا پرکار کی بادھائیں ہیں کشٹ ہیں یہ ہمیں آتے ہی رہیں گے جب تک ہم اس پرماتما کو نہیں پا جاتے اوم شری ست بھگوان کی جے